عبداللہ بن ابی اتبا نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے جو پردے میں ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہمیں آپ کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6032